قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے لگاتار ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے جس نشانی کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ میں شرک کا ظہور یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امت مسلمہ کے کچھ لوگ شرک کے اندر ملوث نہ ہو جائیں شرک نہ کرنے لگیں سارے لوگ نہیں کیونکہ ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر قائم رہے گی قیامت تک لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جو شرک کرنا شروع کر دیں گے میں نے بہت ساری حدیثیں اور دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اس موضوع پر ایک اور حدیث آج میرے ذہن میں آئی ہے اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو آگے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے صحیح مسلم کے روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یموت یعنی جو بھی مسلمان آدمی مرتا ہے و علا جنازت ہی ارب رج الن لاش چالیس ایسے مسلمان یا لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیتے ہیں اللہ شف ام اللہ حفیظ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے مسلم کی روایت ہے یہ مسلمان کے بارے میں حدیث ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے جنازہ کی نماز مسلمان ہی لوگ پڑھتے ہیں دوسرے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے اور جنازہ یہ دعا ہے جس میں میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اور جو زندہ ہیں مرد ہوں یا عورت چھوٹے ہوں یا بڑے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے رحمت و برکت اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو یہ تو دعا ہے جو چالیس لوگ جو شرک نہ کرنے والے ہوں اگر وہ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی سفارش قبول کرتا ہے اگر مسلمان شرک نہ کرے تو ہمارے نبی نے یہ قید کیوں لگا اللہ شرکون بلّہ اللہ کہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اسلام کا دعوے دار ہو نماز بھی پڑھتا ہو جنازے کی نماز میں بھی شرکت کرتا ہو لیکن وہ شرک کر سکتا ہے اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود بھی شرک کر سکتا ہے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے چالیس ایسے لوگ لائے کہ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تب جا کر کے ان کی سفارش قبول کی جائے گی تو یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے کہ ایک مسلمان شرک کر سکتا ہے مسلمان کے اندر شرک واقع ہو سکتا ہے اور تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا آدم علیہ السلام کی قوم میں وہ سب کے سب مسلمان تھے وہ مسلمان لوگ تھے جن کے اندر شرک پیدا ہوا اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے لوگوں کو دعوت دی بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام اور صلب صالحین سے آتا ہے کہ اسی پچاسی کی تعداد ہی میں مسلمان ہوئے تھے ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے لوگوں کو توحید اور اسلام کی دعوت دی لیکن بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے جو ایمان لائے اللہ نے ان کو بچا لیا اور جو ایمان لے کر کے نہیں آئے اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا پانی کے اندر ڈبو دیا ہنستے نور علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ رب اللہ رب بلا تدر الارض من القافری نہ ان کا انتظر ہوں یب اللہ عبادت ولا اللہ فاجرن کارا انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین اس لیے زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا اگر تو چھوڑ دے گا تو کیا کریں گے تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ فاجر اور کافر اولاد ہی پیدا کریں گے تو سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کو برباد کر دیا تھا جتنے کافر تھے اور جو بھی ہمارے حضرت ہستے علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے سب کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر ڈبو دیا تھا کوئی نہیں بچا تھا اس میں سے کون بچے صرف مسلمان بچے پھر جب ان کے پھر ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا تو پہلی بار بھی اس دنیا کے اندر کائنات میں جب شرک پیدا ہوا تو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا دوسری بار جب پیدا ہوا تو پھر مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا کیونکہ وہی لوگ بچے تھے جو علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا تو اللہ نے نبیوں کو پھر بھیجا تو شرک پہلے بھی مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا تھا دوسری بار بھی پیدا ہوا لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ کہ ان کے مسلمانوں کے اندر شرک نہ پیدا ہو یا مسلمان کلمہ پڑھ لیا تو وہ ہمیشہ ہمیش اسی پر قائم رہے گا توحید پر شرک اس کے اندر نہیں آ سکتا ہو سکتا ہے ایسا شیطان سب کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے لہذا ایسا ہو سکتا ہے اور یہ چیز آج واقع ہے آپ دیکھیں دنیا پر نظر ڈال کر کے کتنا لوگ شیر کرنے والے ہیں اللہ براہین کے ساتھ کچھ تو کھلا ہوا شرک کرتے ہیں کچھ جو ہے چھپا ہوا شرک کرتے ہیں اور کچھ بڑا شرک کچھ چھوٹا شرک ہر طرح کا شرک آج لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے تو اللہ رب العامین ہم سب کی حفاظ فرمائے شرک بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس لیے شرک سے بچانا ضروری ہے انسان کے لیے اس لیے زمین پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شرک سے اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ الجن و النار و مالمین من انصار اللہ نے جنت حرام کر دی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے کے لیے قیامت کے دن نہیں آئے گا اس لیے دنیا عمل ہے ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے اللہ کی جنت کے ہم وارث بن جائیں ہم ہی حقیقت میں جنت کے وارث ہیں وہ لوگ جو معاہدین ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وہ جعلنی ورثت جنت نعیم اللہ تعالیٰ تو جنت نعیم کے ورثہ میں سے ہمیں بنا دے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی پہلے انسان پوری دنیا کے لوگ انہی کی اولاد ہیں سارے لوگ چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام توحید پر تھے نبی تھے وہ لہذا جو بھی دین اسلام پر ہوگا توحید پر ہوگا شرک نہیں کرنے والا ہوگا وہی جنت کا وارث ہوگا جنت کا وارث وہ نہیں ہوگا جو نبیوں کے دین کو چھوڑ دے گا جو توحید کو چھوڑ دے گا شرک کرنے والا ہوگا کیونکہ وہ دین چھوڑ دیا دین توحید اس نے چھوڑ دیا جب دین توحید چھوڑ دیا تو وارث نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان اور ایک کافر ہے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ دو دین والے وارث نہیں ہوں گے لہذا جنت کا وارث وہی ہوگا جس جنت کے رہنے والے سب سے پہلے شخص ہستے آدم علیہ السلام جو ان کے دین پر ہوگا دین توحید پر کیونکہ تمام نبیوں کا دین ایک تھا دین توحید توحید پر ہوگا اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنے والا ہوگا وہی جنت کا وارث ہوگا تو اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جنت کا وارث بنائے جنت کے وارثین موحدین ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے لوگ وہی جنت کے جو ہے وارثین ہیں تو شرک پیدا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر اور آج ہے ہی واقع آپ جا کے قبروں پر دیکھیے مزاروں پر دیکھیے اور لوگوں کو دیکھیے ان کے گھروں کو دیکھیے ان کے بچوں کو دیکھیے ان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ دیکھیے شادی بیاہ دیکھیے اور دیگر چیزیں دیکھیے کس قدر لوگ شرک کرتے ہیں چھوٹا شرک بھی بڑا شرک بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو جرم وہ جنوب نہیں وہ بنی یا نہ عبد السلام کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو سنم پرستی سے بچا بتوں کی عبادت سے بچا کون دعا کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام وہ دعا کر رہے ہیں العزم رسولوں میں سے ایک ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو تو جہاں جو ہے بتوں کی عبادت سے بچا اللہ کے کیسور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے مقلب القلوب ثبت قلب عادین اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ شرک کریں انبیاء پناہ مانگتے تھے اللہ رب کی اللہ کی مدد مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظ فرما کہ ہم شرک کریں شرک سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو دور رکھ کتنا ایمان ان کا قوی تھا انبیاء تھے وہ ان سے یہ چیز ناممکن ہے نہیں ہو سکتی یہ چیز ان سے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے لہذا ایک بندے مومن جو توحید پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اترائے نہیں اس پر غرور اور گھمنڈ اسے نہ آئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العامن تو ہم کو شرک سے محفوظ رکھ نبیوں نے دعا کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہمارے دل اللہ کے دو دلوں کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتا رہتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرما یہ سب سے بڑی نیکی ہے یہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑا معروف ہے یہ سب سے بڑا خیر ہے یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی خیر کا کام نہیں ہے اس سے بڑا کوئی معروف اور نہیں ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے سب سے بڑا مکرو منکر شرک ہے سب سے بڑا شر شرک ہے اس سے بڑا منکر اس سے بڑا شرک اور حرام شرک سے اور دنیا کے اندر نہیں ہے سب سے عظیم نے کی ہے اللہ رب العالمین کی توحید توحید خالص خالص اللہ کے بات کرنا اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں کرنا اس لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا میں حکم دیا وہ عبد اللہ ولا کو بھی شایا خالص اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کچھ بھی نہیں کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ نہ نبی رسول کو نہ فرشتے کو نہ سجر و حضر کو نہ درخت کو نہ پیر و مرشد کو نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا منکر کیا ہے سب سے بڑا حرام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنا اس لیے اس سے بچانا انسان کو ضروری ہے جب تک انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہیں رکھے گا اگرچہ بات کرنے والا ہو روزہ نماز ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام عبادتوں کو برباد کر دے گا شرک سے ساری باتیں برباد ہو جاتی ہیں انسان اگر شرک نہیں کرتا کوئی اور گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے اور دیگر عبادتیں اس کی برباد نہیں ہوتی لیکن انسان اگر شرک کرتا ہے تو اگر اس کی دیگر باتوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے اس کی کوئی عبادت باقی نہیں رہتی نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ نہ اس کی زکوٰۃ نہ اس کا حج نہ اس کا خیر کا کام کرنا نہ معروف کا حکم دینا نہ منکر سے روکنا اور نہ ہی والدین کی خدمت نہ خدمت خلق دنیا کی کوئی بھی نیکی اور عبادت وہ کرتا ہو وہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں گویا کہ اس نے نیکی کی ہی نہیں اگر کسی نے شرک کیا لیکن ایک انسان شرک نہیں کرتا اس سے گناہ ہوتے ہیں دیگر گنا رشوت سود جھوٹ یہ سب گنا ہیں اور بڑے گناہوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے لیکن جو دیگر گناہ ہیں اے نیکیاں اس کی برباد نہیں ہوتی اس کی نماز باقی رہتی ہے اس کا روزہ باقی رہتا ہے جو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا وہ ساری باتیں باقی رہتی لیکن ایک انسان شرک کرتا ہے تو اس کی ساری باتیں خراب سب کچھ خراب ہو جاتا ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر کینسر ہو جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے اسی طریقے سے سب سے بڑا کینسر ہے ایک مانوی کینسر ہے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا اس سے انسان کا وجود اور اس کی ساری نیکیاں سب کچھ تباہ و برباد ساری باتیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں اگر بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا تو شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے سلوک حدیث ہے حدیث قدسی اللہ ورماتا ہے اگر بندہ دنیا بھر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ اتنے ہی مغفرت کے ساتھ اس سے میں ملتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو تو شرک بہت خطرناک جرم ہے بہت بڑا مہلک جرم ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سب سے بڑا گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلتی اس کے خلاف لوگ کوئی پلان نہیں بناتے کہ شرک نہ ہو دنیا کے اندر یا ہم شرک نہ کریں کیسے لوگوں کو اس سے باز رکھیں لوگ شراب نوشی کے خلاف سگریٹ نوشی کے خلاف لوگ بناتے ہیں اسکیمیں بناتے ہیں تحریکیں چلاتے ہیں ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہو سگریٹ نوشی سے پاک ہو اور منشیات سے پاک ہو اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جرائم ہیں ہر جرم سے ہمارا معاشرہ پاک و صاف ہونا چاہیے یقیناً خوشائند بات ہے یہ اور قابل مد ہے اور تعریف ہے وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اس سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنا ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا معاشرہ بنائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا شراب پینے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے سگریٹ نوش کی مغفرت ہو سکتی ہے رشوت خور کی مغفرت ہو سکتی ہے سود خور کی مغفرت ہو سکتی ہے لیکن مشرق کی مغفرت نہیں ہو سکتی مشرق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں معاف کرے گا تو جس طریقے سے ہم تحریکیں چلاتے ہیں جس طریقے سے ہم اسکیم بناتے ہیں جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سارے جرائم نہ ہوں ویسے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جو سب سے بڑا جرم ہے وہ بھی ہمارے علاقے اور معاشرے کے اندر نہ ہو اگر ہم اپنے علاقے کے پیمانے پر نہیں کر سکتے پورے گاؤں اور محلے کے پیمانے پر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو بچائیں یا الدین عام کو انفس کو محل کمارا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ اپنے اہل ویال کو بچائیں ہم اپنے ماتحت کے لوگوں کو بچائیں اگر ان پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو کم سے کم اپنے آپ کو تو بچائیں جہنم سے اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز شرک ہے سب سے زیادہ اور یہ شرک ہمیشہ ہمیشہ انسان کو جہنم میں رکھنے والی چیز ہے اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے تبھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا تو میرے بھائیوں انسان خوش فہمی بھی نہ رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا اللہ کا آخرت پر ہمارا ایمان ہے سب کچھ ہے لہذا ہم کیسے مشرق ہو سکتے ہیں ہم کیسے جہنم کے اندر جائیں گے ہو سکتے ہیں مشرق مشرق ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے بہت ساری دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے اندر شرک نہیں آ جائے گا بہرحال یہ بات گشتہ ہفتے کے درس کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے بیان کر کی ہے وقت بھی ہو گیا سولہ منٹ ہو گیا میں سمجھ رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ مختصر گفتگو کر کے میں آج کا درس دوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید گنجائش نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں مزید نشانی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے شرک سے بچا کر کے رکھے توحید خالص پیدا کرے اللہ تعالی ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته